مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہ لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم محبوب بے کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا تجھ پر خدا کی رحمت اے عازم مدینہ نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ جب ساحل عرب پر جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ اس وقت سر جھکا کر با قرینہ محبوب کبریا سے میرا سلام کہیں سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہ لبیک اللہم اللہم لبیک اللہ ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا اس پاک سرزمی کی اس پاک سرزمی کی راہوں کو چوم لینا پھولوں چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم بھنڈ طلب کی لذا جب قلب کو مزا دے عشق نبی مرسل جب روح کو جلا دے جب سوز عاشقانہ بات کو جگا دے ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے والشمس شمس کی زیاں سے میرا سلام کہنا سلطن امبی سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہ ہمار لب کلّہ ہمار اللہ ہمار دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری پیش نظر ہو جس دم وہ بار گاہ نوری ہو دور رنج گلفت ہو دور رنج و گلفت مٹ جائے فکر دوری دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری بے کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہ لبیک اللہم لب کلا ہنان ڈاہے کلب کی لذت جب قلب کو مزا دے عشق نبی مرسل جب روح کو جلا دے جب سوز عاشقانہ سوز عاشقان جذبات کو جگا دے ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے وہ شمس کی ضیا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم ہنام روزے کی جالیوں کے جس دم قریب جانا رو رو کے حال مسلم سرکار کو سنانا بے ساختہ مچلنا ساختہ مچلنا جوش جنو دکھانا سینے میں بھی بسانا آنکھوں میں بھی بسانا پھر نور حق نما سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم